کرشن چندر کی کہانی الجھی لڑکی کالے بال بڑی طرح دار کوی تھی رنگ بالکل کالا بھی نہیں تھا صرف دائیں بائیں دونوں طرف کے پر کالے تھے مگر پروں کے درمیان ابھرے ہوئے سینے اور گردن تک کا رنگ زردی مائل سانولا تھا جیسے یو پی کی اکثر عورتوں کا ہوتا ہے بڑی بانکی چھریری ترار کوی تھی کائیں کائیں بھی نہیں کرتی تھی بلکہ اس کے بجائے کیوں کیوں کہتی معلوم ہوتی تھی جیسے مجھ سے کوئی سوال پوچھ رہی ہو ایسا سوال جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو پھر میری بے بسی پر خوش ہو کر اپنی کالی چنچل شوخ نگاہوں سے مجھے دیکھتی کے پیڑ کی ٹہنیوں پر پھدکتی میں میں کھڑا ڈبل روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر گھاس پر پھینکتا جاتا وہ ٹوئنگ ٹوئنگ کر کھاتی جاتی اور جب ڈبل روٹی ختم ہو جاتی تو وہ شکریہ ادا کیا بغیر پر پھیلا کر مغربی جانب کہیں اڑ جاتی جہاں ضرور کوئی اس کا عاشق رہتا ہوگا یو پی میں آ کر سانولے رنگ کی کشش اور جاذبیت محسوس ہونے لگی ہے اس سے پہلے جب کشمیر میں رہتے تھے تو سفید رنگ پر جان دیتے تھے آگے چل کر اگر کہیں جنوبی ہند میں لمبے عرصے تک رہنے کا اتفاق ہوا تو کالا رنگ بھی آنکھوں کو بھانے لگے گا دراصل رنگوں کی مناسبت پسندیدگی اور ان کا انتخاب بہت کچھ جغرافیائی ماحول آب و ہوا نسلی روایت اور کسی رنگ سے مانوس ہو جانے پر منحصر ہے ورنہ کوئی رنگ بدصورت نہیں ہوتا کالے بالوں والی اس سانولی کو میں نے ہوٹل کے خوبصورت باغیچے میں چہل قدمی کرتے دیکھا تھا صبح کا وقت تھا وہ ننگے پاؤں گھوم رہی تھی لان کی گھاس نے اپنی شبنمی پلکیں اس کے قدموں میں بچھائی تھی چلتے چلتے کچھ دیر کے لیے جب وہ سرف کے پیڑ کے پاس رکی تھی تو سرف نے بھی اس کے دلکش دراز قد کی داد دی تھی آگے بڑھ کر گلاب کی کیاریوں کے قریب وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہری رہی گویا سوچ رہی ہو کس پھول کو اٹھا کے اپنے بالوں میں لگا لے ایک سے ایک بڑھ کے پھول اپنی خوش رنگ تبسم کی ادا دکھاتے ہوئے اس اس کے کے بالوں میں جگہ پانے لیے بےتاب تھے مگر لڑکی نے منہ پھیر لیا اور آگے چل دی اس اس کی کی جبی پر شکن آ چلی تھی اور تیوری میں ایک عجیب غرور کی ادا تھی اور ہوٹوں کے کناروں پر نخوت جھلک رہی تھی جیسے وہ ان پھولوں کو بھی خاطر میں نہ لا رہی ہو مجھے خاطر میں نہ لانے والی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں باغیچے میں اس وقت کوئی نہیں تھا صرف ایک مالی تھا جو زرد رنگ کا ایک پھٹا نیکر پہنے اور اپنے بائیں گھٹنے پر ایک میلی سی پٹی باندھے ہاتھ میں سوکھی شاخوں کا ایک لمبا سا جھاڑ لیے یوکلپٹس کے گرے ہوئے پتوں کو سمیٹ رہا تھا مگر مالی تو کوئی نہیں ہوتا اور ہوٹل کا چوکی دار بھی کوئی نہیں ہوتا اور برامدے کے قریب لکڑی کے کیبن میں صبح صبح بیڈ ٹی بنانے والا چھوکرا بھی کوئی نہیں ہوتا البتہ اگر میں اس وقت باغیچے میں ہوتا تو اس الجھی الجھی لڑکی کی خدا رائی کی دھجی کچھ اور ہوتی مگر میں تو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے کا ایک کونا ذرا سا ہٹا کے اس کی نگاہوں کی زد سے دور دور دور اسے ہی سے دیکھ رہا تھا اس لیے وہ باغیچے میں اکیلی تھی اور اکیلے اکیلے ہی کسی کو حد مقابل یا محو تماشا نہ پا کر باغیچے کے پیڑوں اور پھولوں سے الجھ رہی تھی اور اپنے حسن کا ان کے حسن سے موازنہ اور مقابلہ کرتی جا رہی تھی وہ لون کی گھاس کو رونتی ہوئی باغیچے میں انگور کی بیلوں والے کونے کی طرف بڑھ گئی یہ ہوٹل اس سے پہلے کسی انگریز پلانٹر کا بنگلہ تھا جب شہر کی آبادی بڑھنے لگی اور کارخانے کھلنے لگے اور صنعتی زندگی یو پی کے اس چھوٹے سے شہر میں قدم جمانے لگی تو بنگلے کے صاحب نظر مالک نے اس بنگلے کو عمدہ گیارہ کمروں والے ہوٹل میں تبدیل کر لیا یہ اس شہر کا پہلا ہوٹل تھا اور اسی لیے بہت مقبول تھا اس ہوٹل کے ساتھ اس قدر خوبصورت وسیع و عریض باغیچہ تھا تقریباً ایک چھوٹے سے باغ کے برابر ورنہ ہوٹل کے بغیچے تو چند گملوں چند پام اور چند رنگین چھتریوں پر محدود ہوتے ہیں جن کے نیچے گاہک ایک دوسرے سے بور ہوتے ہوئے بیئر پیتے رہتے ہیں اور بکنی پہنے ہوئے ادھیڑ عمر کی عورتیں اپنی بھدی ٹانگوں کی نمائش کرتی رہتی ہیں اس انگریز پلانٹر نے کسی زمانے میں باغ کے اس کونے میں جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی انگور کی بیلیں لگائی تھی سرخ اینٹوں کے چھ ستونوں کا سہارا لے کر بیلیں اوپر بڑھ گئی تھی اور اب پھیل کر باغ کی دیوار سے جا لگی تھی انگور کی بیلوں کے بڑے بڑے بھدے زرد روح رسیدہ پتے نسیم صبح گاہی میں دعائے نیم شبی کے ناکام تمنا کی طرح لرز رہے تھے کیونکہ بنگلے کا انگریز مالک جا چکا تھا اور نئے مالک کو انگور کی ان چند بیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور بازار میں انگور دو روپے کلو بک رہا ہے اس لیے وہ سب انگور کی بیلیں باغ کے کونے میں بیوہ عورتوں کی طرح اکڑوں بیٹھی مصروف ماتم تھیں لڑکی نے ان کی طرف ایک تزیح کامیز نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی اب وہ باغیچے کے گرد کھینچی ہوئی چوکور روش پر چل رہی تھی سیدھی لکیر کی طرح نہیں چل رہی تھی بلکہ ڈولتی ہوئی اپنے تمام خطرناک خموں کی نمائش کرتے ہوئے چل رہی تھی مجھے سیدھی لکیر کی طرح چلنے والی ماڈرن لڑکیاں پسند نہیں ہیں میں پرانے فیشن کا آدمی ہوں الجھی الجھی لکیروں والی لڑکیاں پسند کرتا ہوں جیسے پھیلا سینا تنگ کمر اور پھیلے کولے جیسے سینڈ گلاس جس کے ریت کے ذروں کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا ہے سینڈ گلاس اور عورت کی جوانی میں کوئی مشابہت ضرور ہے دونوں میں وقت کے تیزی سے گزرنے کا احساس ہوتا ہے دونوں کی ظاہری خاصیت بھی ایک سی معلوم ہوتی ہے آج کل بہت سی شراب کی بوتلیں بھی اسی طرح کی بننے لگی ہیں ایسی بوتلوں کو دیکھ کر عورتوں کے خم یاد آتے ہیں اور ایسی عورتوں کے خم دیکھ کر شراب یاد آتی ہے اور دونوں کو یاد کر کے مجھے تجارت کے کچھ اصول یاد آتے ہیں جن کا ذکر اگر میں اس کہانی میں کروں گا تو اس باغیچے کی نفیس نازک رومانی فضا الج الجھ جائے گی وہ لڑکی اب املتاس کے پیڑوں کے نیچے سے گزرتی ہوئی یوکلپٹس کے پیڑوں کی طرف جا رہی تھی جو باغیچے کے بالکل آخر میں کھڑے تھے میں نے اس ہوٹل میں قدم رکھتے ہی یوکلپٹس کے ان تین پیڑوں کو دیکھ لیا تھا جو تین سہیلیوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے میں نے جان بوجھ کر دوست کا لفظ استعمال نہیں کیا سہیلی کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ یوکلپٹس کے پیڑ مرد نہیں ہوتے عورتیں ہوتی ہیں عورت کی طرح سر سے پاؤں تک ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے ان کی چکنی سڈول شاخیں دیکھ کر جوان عورتوں کی باہیں یاد آتی ہیں ان کے سبزی مائل نیلگوں پتوں بھری شاخیں دیکھ کر عورتوں کے کھلے بال یاد آتے ہیں مگر میں نے یوکلپٹس کے پیڑوں کی نسائیت اور ان کے چھرائرے بدن کے شرمیلے پن کو کبھی ایسی واضح صورت میں محسوس نہیں کیا تھا جیسے اب اس وقت محسوس کیا جب وہ لڑکی باغ کی روش پر اٹھلاتی ہوئی یوکلپٹس کے ان تین پیڑوں کی طرف بڑھ رہی تھی اور جب وہ ان کے پاس جا کر رک گئی تو مجھے اس کا وہاں رکنا بہت مناسب معلوم ہوا جیسے ان کی چوتھی سہیلی آ گئی اور منظر مکمل ہو گیا ہر چیز اس باغیچے میں پہلے سے موجود تھی سرو خوبصورت پھول گھاس کی پلکیں شبنم یوکلپٹس کی ڈالیوں کا حیا آمیز تبسم مگر زندگی کے پیگر کے بغیر فطرت کا کوئی کونا مکمل نہیں ہوتا یہ بات اس لمحے انتہائی سادگی اور انتہائی واضح صورت میں میرے سامنے آئی اور میں اپنا کمرہ چھوڑ کر باہر برآمدے سے گزرتا ہوا باغ میں آ گیا مجھے اس لڑکی کو یہ حقیقت ضرور بتانی چاہیے مگر ابھی وہ میری موجودگی سے بے خبر روش پر کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے بالوں میں کیا لگائے ابھی تک اسے اپنے بالوں میں لگانے کے لیے کوئی شے پسند نہ آئی تھی نہ چمپا نہ گلاب نہ سرف کے باریک ریشوں والے نسائی پتے کچھ بھی تو اس کی نظر میں نہیں جچا تھا اور اب باغ کے آخری کونے تک وہ آن پہنچی تھی دیر تک وہ وہیں کھڑی کھڑی ہونٹ چباتی رہی پھر اس کا چہرہ ایک دم روشن ہو گیا اس نے یوکلپٹس کی جھکی ڈال سے دو پتے توڑ لیے لامبے مخروتی پتے اور انہیں موڑ کر اور اپنے بالوں سے ایک کلپ نکال کر ان کی ایک بو بنا لی اور اسے اپنے بالوں میں ٹانک لیا اس عرصے میں میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اس کی جرت کی داد دینے ہی والا تھا کہ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے عورتیں چھت پر چلتی ہوئی چھپکلی کو دیکھ لیتی ہیں پھر وہ ذرا پیچھے ہٹ گئی ایک سڈول بہ اٹھا کر اس نے اپنی لمبی لمبی انگلیوں سے اپنے بالوں کو ٹھیک کیا یوکلپٹس کی بو کو سوارا اور گردن اٹھا کر مجھ سے نگاہیں پھیر کر سیدھے لان کو کراس کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی کبھی بولی کیوں کیوں سہ پہر میں قیلولہ کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے سے نکلا تو وہ برامدے کے باہر لان میں کرسی میز بچھائے خط لکھ رہی تھی اور ان لینڈ لیٹرز کے بہت سے کورے ورق اس کی میز پر رکھے ہوئے تھے معلوم ہوتا ہے بہت عاشق ہیں اس کے اور کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں وہ خط لکھتی جاتی تھی اور بیچ بیچ میں ایک گلاس پر جھک کر پلاسٹک کی ڈنڈی سے لائم جوس پیتی جاتی تھی پھر تھوڑی دیر میں اس کا شوہر آ گیا اور دونوں بچیاں آ گئیں اور ایک رسی لے کر لان میں پھدکنے لگی میاں بیوی کسی بات پر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے بہت خوش معلوم ہوتے تھے لڑکی نے اپنے خط سمیٹ لیے تھے شوہر نے چائے کا آرڈر دیا پھر اپنے کمرے سے جا کر ٹائپ رائٹر اٹھا لیا اب وہ بولتا جاتا تھا اور وہ لڑکی کھٹ کھٹ ٹائپ کرتی جاتی تھی ٹائپ کرتے سمے اس کے جھولتے ہوئے بال بہت اچھے لگتے تھے کچھ یہ بات بھی تھی کہ ایک ماہ شدید کام کرنے کے بعد میں اس خاموش چھوٹے سے ہوٹل میں آرام کرنے کی نیت سے آیا تھا اس لیے بھی مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا اگلے دو دن اسی طرح کبھی دور سے کبھی نزدیک سے ملاقات ہوتی رہی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ میری موجودگی سے ناواقف تھی مگر اپنے میں کسی دوسرے کی اتنی گہری دلچسپی دیکھ کر بہت سی عورتیں اجنبی اور ناواقف بن جاتی ہیں چنانچہ کبھی باہمی گفتگو کی نوبت ہی نہیں آتی مجھے دیکھ کر وہ اور بھی مغرور ہو جاتی اور ایک ادائے خاص سے منہ پھیر کر ایک ملکہ کی طرح شہانہ انداز سے چلتی ہوئی میرے قریب سے گزر جاتی جیسے میں کوئی مرد نہیں تھا ہوٹل کے برامدے میں کھڑا لکڑی کا کوئی ستون تھا میں نے اس کی لڑکیوں سے دوستی کرنے کی کوشش کی مگر وہ دو تھیں اور اپنے آپ میں اس قدر مشغول تھیں کہ کسی طرح میرا نوٹس نہیں لے سکتی تھیں وہ مجھ سے چاکلیٹ مٹھائی ٹافی یوں لے لیتی جیسے ان سب کو کسی سے اٹھا رہی ہوں اور پھر خوش ہو کے کلکاریاں مارتے ہوئے شکریہ ادا کیے بغیر میرے کمرے سے چلی جاتی گویا جو کچھ سلوک ان کے ساتھ میں نے کیا تھا وہ ان کا حق تھا تیسرے دن صبح گیارہ بجے کے قریب جب میں اپنی کوی کو ڈبل روٹی کھلا رہا تھا میں نے اسے برامدے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا حسب دستور اس نے میرا کوئی نوٹس نہیں لیا وہ آج انگوری رنگ کی بہت عمدہ ساڑی پہنے ہوئے تھی اور بالوں کو اوپر کھینچ کر اس نے اپنے سر پر احرام مصر کی یاد تازہ کی تھی چہرے پر وہی فرون نما نقوت تھی جیسے ساری دنیا اس کے قدموں میں ہو جوان عورتوں کی جوانی میں کچھ دن تو ضرور ایسے آتے ہیں جب اسے ساری دنیا اپنے قدموں میں محسوس ہوتی ہے ٹہلتے ٹہلتے وہ برامدے سے باہر اوپر کے لان میں آ گئی بیرے کو بلا کر اس نے ایک میز کرسی بچھانے کا آرڈر دیا اب عاشقوں کو خط لکھنے کا سلسلہ شروع ہوگا میں نے کوی سے کہا وہ بولی کیوں ممکن ہے تمہارے سوال کے اندر جو تشکیل چھپی ہوئی ہے وہ درست ثابت ہو یہ عورت ممکن ہے اپنے عاشقوں کو خط نہ لکھتی ہو بزنس کے خط لکھتی ہو کیوں کوی نے پھر کہا اب ہر بات میں کیوں نہیں کہتے ہیں میں نے کوی کو سمجھاتے ہوئے کہا یہ بہت بری عادت ہے تمہاری اس سے کلچر کی کمی کا اندازہ ہوتا ہے تمہیں کلچر کی سخت ضرورت ہے مثال کے طور پر تمہارا یوں کھلندڑے پن سے ہر روز مجھ سے ڈبل روٹی کھانا بہت کھلتا ہے شریف لڑکیاں ایسے موقعوں پر شکریہ کے جذبے سے چھک کر آداب کرتی ہیں تھینکس کیوں کوئی عملتاز کے درخت کی ایک شاخ پر اپنی چونچ تیز کرنے لگی اس نے گردن نے اڑا کر بڑی شوخی سے میری طرف دیکھا میں نے ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا لان کی گھاس پر پھینک دیا کوی نے منہ پھیر لیا جیسے اسے ڈبل روٹی کے اس ٹکڑے میں کوئی دلچسپی نہ ہو میں ذرا سا گھوم کر چور نگاہوں سے اوپر کے لان میں بیٹھی ہوئی سانولی کو دیکھنے لگا اتنی عمدہ ساڑی اتنے عمدہ میک اپ وغیرہ کے باوجود جانے کیوں آج وہ مجھے کچھ اداس اور کھوئی کھوئی سی دکھائی دی کیوں کوی زور سے چلائی میں نے دیکھا ڈبل روٹی کا ٹکڑا اس نے لان کی گھاس سے اٹھا لیا تھا اور اب املتاس کے پیڑ پر بیٹھی ہوئی بڑے نخرے سے ٹوئنگ کر رہی تھی دوسرے دن وہ مجھے دکھائی نہیں دی میں نے سوچا چلی گئی ہوگی مگر شام کو جب اس کی دونوں بچیوں کو لان میں رسی پھلانگتے دیکھا تو دل کو قرار سا گیا یہی ہے بیرا لڑکیوں کی اچھل کود کرنا ناپسند کر رہا تھا اور انہیں ڈانٹ رہا تھا بیرے کا یہ بدلا ہوا رویہ مجھے پسند نہ آیا بیرے نے میری میز کو کپڑے سے پوچھتے ہوئے کہا صاحب ان لڑکیوں کا باپ میم صاحب سے خفا ہو کے چلا گیا ہے چلا گیا ہے کہاں یہ تو معلوم نہیں ہو سکا صاحب راتوں رات ہوٹل کا بل ادا کیے بغیر کھسک گیا ہے اور سنا ہے میم صاحب سے لڑ کر گیا ہے یہ کون لوگ ہیں کوپر صاحب کی میم صاحب ہیں کوپر صاحب فیلکو میں اچھی تنخواہ پاتے ہیں گھوم کر فیلکو کمپنی کی بنائی ہوئی چیزیں بیچتے رہتے ہیں سنا ہے یہ میم صاحب کبھی ان کی سٹینو تھیں پھر بیوی بی بن گئیں اس شہر میں جب بھی آتے ہیں ہمارے ہاں ٹھہرتے ہیں تو بل ان کی کمپنی سے وصول کر لینا بیوی بی بچوں کو جانے دو نہیں صاحب ہمارا مینیجر صاحب بولتا ہے جب تک یہ لوگ بل بل نہیں نہیں دیں گے صاحب آ کر ادا کرے گا وہ ہوٹل سے ان کو نکلنے نہیں دے گا میں نے کئی دفعہ ہوٹل کے مینیجر کو دسدیدہ نگاہوں سے اس اس ساملی کو تاکتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیے معاملے کا یہ پہلو بھی مجھے بہت پسند آیا اور دلچسپ معلوم ہوا چار دن اور گزر گئے کوپر صاحب نہیں آیا اور سانولی بہت کم باہر نکلتی تھی اپنے بچوں کو بھی بہت کم کمرے سے باہر جانے دیتی تھی مگر بچیاں تو آخر بچیاں ہوتی ہیں وحشت زدہ ہو کر باہر آ جاتی تھیں کھیلنے کے لیے جہاں سے میں انہیں چاکلیٹ کا لالچ دے کر اپنے کمرے میں لے آتا تھا ایک چار سال کی لڑکی تھی دوسری چھ سال کی چھوٹی کا نام میری تھا میری اسکاٹ میں نے جان بوجھ کر اس سے پوچھا نہیں میری کوپر اور یہ تمہاری بڑی بہن یہ لیزا ہے ایلیزابتھ کوپر چھ سال کی بڑی بچی نے کامل وقار سے اپنا نام مجھے بتایا اور تمہاری ممی کا کیا نام ہے کیتھی ہاں کیتھی ڈیڈی ایسا ہی بولتے ہیں ہٹ بڑی بچی بولی ان کا اصلی نام تو کیتھرین ہے پیار سے کیتھی بولتے تھے جیسے مجھے لیزا کہتے تھے تمہارے یہ ڈیڈی کہاں گئے میں نے سوال کے ساتھ ہی ایک بڑا چاکلیٹ پیش کیا چلے گئے میری نے چاکلیٹ قبول کرتے ہوئے کہا کہاں چلے گئے ہمیشہ کے لیے چلے گئے لیزا بولی خط لکھ کر چھوڑ گئے اب کیا ہوگا میری ٹافی کھاتے ہوئے بولی اب ہم پولیس میں جائیں گے پولیس میں ہاں وہ بچی کامل معصومے سے بولی ہوٹل کا مینیجر بولتا تھا میں تم سب کو پولیس میں لے جاؤں گا کچھ دیر تک میں چپ رہا دونوں لڑکیاں بڑے مزے سے ٹافیاں اور چاکلیٹ کھاتی رہیں پھر میں نے لیزا سے پوچھا تمہاری ممی اس وقت کیا کر رہی ہیں رو رہی ہیں وہ بڑی بیزاری سے بولی پھر ٹافی کے ڈبے پر جھک کر کہنے لگی ایک ٹافی اور لے لوں کچھ دیر سوچ کر میں نے ایک لفافے میں ڈیڑھ سو روپے بند کیے اور لفافے پر مسز کیتھرین کوپر لکھ کر لیزا کو وہ لفافہ دے کر کہا یہ لفافہ جا کر اپنی ممی کو آؤ ابھی ایک ٹافی اور لے لیں میرا خیال تھا وہ لفافہ پاتے ہی بھاگی بھاگی میرے کمرے میں آئے گی یہ آپ نے کیا کیا مسٹر مسٹر مجھے سریش استھانا کہتے ہیں میں ان کے ساری سے جواب دوں گا مگر میں یہ رقم آپ سے نہیں لے سکتی میں آپ کو جانتی تک نہیں جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے ایسی مصیبت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا میں دراصل کسی خوبصورت عورت کو مصیبت میں دیکھ ہی نہیں سکتا اس کی پلکیں جھک جائیں گی گی اور وہ کمزور آواز میں کہے مگر مسٹر استھانا مجھے سریش کہتے ہیں سریش میں اس رقم کو نہیں لے سکتی وہ وہ کیا کہیں گے وہ تو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے مجھے تمہاری بچیوں سے سب معلوم ہو چکا ہے مگر میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میں اس کے قریب جا کر تقریباً سرگوشی کی آواز میں کہوں گا تمہارے ہوٹل کا بل میں ادا کروں گا کہتی اور کسی غرض کے بغیر سلے کی تمنا کے بغیر میں ایسا کروں گا او سریش تم کتنے اچھے ہو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گی اس کا سر میرے کندھے پر ہوگا میرا ہاتھ اس کی کمر میں آگے کیا مشکل ہے بے غرضی یوں پلک جھپکتے خود غرضی میں ڈھل جاتی ہے مگر ایک گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے وہ نہیں آئی حیرت سی ہونے لگی انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرنے تو آتی سہ پہر میں میں نے اس کی لڑکیوں کو لان میں کھیلتے ہوئے دیکھ کر پوچھ لیا لفافہ ممی کو دے دیا تھا تھا ہاں دے دیا لیزا رسی پر اچھلتے اچھلتے بڑے اطمینان سے بولی ممی کیا کر رہی ہے غسل کر رہی ہے غسل کر رہی ہے پھر کپڑے پہنے گی بال بنائے گی خوشبو لگائے گی میک اپ کرے گی میں نے اپنے دل سے کہا بدھو کیا وہ تمہارا شکریہ ادا کرنے ایسے ہی اسی ہولیے میں چلی آئے گی اور پھر لوگوں کے سامنے وہ کیوں تم سے ملنے لگی دس باتیں بنانے والے موجود ہوں گے شریف عورت ہے سمجھدار عورت ہے رات کی تنہائی میں چپکے سے تمہارے کمرے میں آ کے شکریہ ادا کرے گی کل ہم جا رہے ہیں انکل لیزا بولی ڈیڈی نے روپے بھیج دیے ہیں ممی ہوٹل کے مینیجر کو ڈانٹ رہی تھی ابھی میں مسکرا کر واپس اپنے کمرے میں چلا آیا سرے شام سے اس کا انتظار کیا کھانا کھا کے بھی اس کا انتظار کیا آخر دروازہ ذرا سا کھلا رکھ کے نائٹ بلب جلا کے بستر پر پڑ گیا آنکھیں دروازے پر لگی تھیں اور کان ہر خفیف سی خفیف آہٹ پر رات بھر اس کا انتظار کیا کروٹ بدل بدل کر اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آئی امید مایوسی اور حیرت جھنجلاہٹ میں تبدیل ہونے لگی جاگ جاگ کر رات آنکھوں میں کاٹ دی پاؤ پھٹنے لگی میں اپنے دل کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے سمجھانے لگا آخر عورت ہے شرم و حیا رکھتی ہے کیسے وہ خود تمہارے پاس آ سکتی تھی اس کی نگاہیں نہ اٹھتی ہوں گی اور یہ سوچ سوچ کر کہ اسے ایک مکمل اجنبی سے پیسے لینے پڑ رہے ہیں وہ بار بار اپنے ہی دل میں شرمندہ ہو جاتی ہوگی تمہیں خود اس کے پاس جانا چاہیے تھا پوچھنا چاہیے تھا آپ کو رقم مل گئی یوں تعارف ہو جاتا بات سے بات نکل آتی میں نے صبح کے خوشگوار اجالے میں یوں سوچتے ہوئے کھڑکی کے پردے کا ایک کونا ہٹایا دیکھا تو وہ لان کے باغ کے کنارے کنارے روش پر ایک آسمانی ساڑی پہنے ہوئے مصروف گلگشت تھی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کسی گہری مسرت سے منور تھیں میں نے اپنے آپ اپنا تعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا اور جلدی جلدی سے کپڑے بدل کر باہر باغ کی روش پر ہو لیا وہ یوکلپٹس کے پیڑوں کے قریب کھڑی بو بنانے کے لیے پتے توڑ رہی تھی اس کا نمکین چھریرا بدن اس ساڑی میں کتنا مناسب معلوم ہو رہا تھا جب میں بالکل ہی اس کے قریب پہنچ گیا تو وہ میرے پاؤں کی آہٹ پا کر چونکی مڑ کر اور گھوم کر اس نے انتہائی سنجیدہ اور اوپری انداز میں میری طرف دیکھا پھر یوکلپٹس کی بو اپنے بالوں میں لگا کر اس نے اپنی انگلیوں سے بو کو ذرا سا تھپ تھپایا اور مجھ سے کچھ کہے بغیر سیدھے سپاٹ اجنبی انداز میں سر اٹھا کر ایک مغرور ادا سے میرے قریب سے گزر گئی ایک بار بھی اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا کبھی